قطادہ نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 6838